استغفار کا ایک مؤثر اور شاندار قرآن وظیفہ آئیے ایک مفید وظیفہ سیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بہت رویا بہت چیخا اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور چیخ چیخ کر اپنے تمام چیلوں کو جمع کر لیا جو سمندر میں تھے وہ بھی جمع ہوئے اور جو خشکی میں تھے وہ بھی آ گئے بس پھر کیا تھا لاکھوں کروڑوں کا مجمع مجمع ہی مجمع آپ کو معلوم ہے وہ کون سی آیت مبارکہ ہے پوری روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے جی ہاں یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اس امت کے بہت بڑے فقی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسی آیت عطا فرمائی ہے جو میرے نزدیک دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے لیجئے یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت ایک سو پینتیس قرآن مجید لے کر چوتھا پارا کھول لیں والذین اذا فعلوا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم على ما فعلوا وهم يعلمون مفہوم اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی کھلا یا چھپا چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جاتا ہے کوئی بے حیائی والا کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اپنے گناہ اور غلطی پر اڑے اور جمے نہیں رہتے ایسے لوگوں کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اچھا ہوگا کہ قرآن مجید کھول کر یہ آیت ایک سو پینتیس آج ہی یاد کر لیں اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہے ان دونوں کو ملانے سے ایک شاندار وظیفہ اور جاندار عمل بنتا ہے اور دوسری آیت ابھی آتی ہے پہلے ایک بات سن لیں مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول ہو گیا اور اعمال قبول فرما لیے گئے سبحان اللہ اور کیا چاہیے ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رقوع کے شروع میں دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں اسی طرح اعمال بہت لوگ کرتے ہیں مگر کتنے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے مغفرت وہ نعمت ہے جسے بھی اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دیتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اس کا ایمان بھی قبول اس کے اعمال بھی قبول اسی لیے تو جب صورت الفتح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی ہمارے ہاں لوگ مغفرت کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کسی بزرگ کے انتقال پر اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو ان کے معتقد اور چاہنے والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارے شیخ گناہ گار تھے اس لیے درجات کی بلندی کی دعا دی جاتی ہے حالانکہ کسی کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلے گا تو اسے درجات ملیں گے مغفرت نہ ملی تو کون سے درجات اور کون سی بلندی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مغفرت کے اعلان پر خوشی کا اظہار فرمائیں اور ہمیں یہ الفاظ چھوٹا لگے واقعی جہالت کی بات ہے دراصل مغفرت کے معنی اور مغفرت کی حقیقت کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے سبحان اللہ استغفار عجیب نعمت ہے اور توبہ اس سے بھی بڑھ کر الحمد مسلمان کافی تعداد میں توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور خوب نفع اور فائدہ جمع کر رہے ہیں اکثر رفقا اور اہل تعلق نے ایک ہزار بار استغفار کو اپنا معمول بنا لیا ہے بارہ سو بار کلمہ طیبہ ایک ہزار بار درود شریف اور ایک ہزار بار استغفار اور تلاوت کلام پاک یہ چار معمولات بنیادی ہو گئے مگر عاشقوں کو اللہ اللہ کے ورد سے بھی شغف رہتا ہے اور تسبیح یعنی سبحان اللہ والے اذکار ایک بات یاد رکھیں جہاں تسبیح اور استغفار مل جائیں وہاں عجیب رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں آخری پارے میں صورت النصر کی تفسیر پڑھ لیں پوری بات سمجھ آ جائے گی فسبح بحمد ربی کا اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور استغفار کو جن الفاظ سے جمع فرمایا ان کو پڑھیں تو دل حلاوت نور اور مٹھاس سے بھر جاتا ہے مثلا سبحانک اللہم ربنا و اللہم اغفر لی اب ایک اور بات سمجھیں اگر کلمہ طیبہ تسبیح اور استغفار تینوں کسی دعا میں جمع ہو جائیں تو اس میں اس میں اعظم کی تاثیر آ جاتی ہے ایسا اس میں اعظم کے سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ سے پکارا جائے تو سیدھا عرش تک جا پہنچے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی اس میں تینوں چیزیں ہیں لا الہ الا انت یہ ہوا کلمہ مبارکہ یاد رکھیں کلمہ طیبہ کئی طرح سے پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا الا انت لا ہو مگر جب صرف کلمہ کا ذکر کریں تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے کریں سبحانک کے الفاظ میں تسبیح آ گئی اور انی کنت من الظالمین کے الفاظ سے استغفار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کلمہ بھی تسبیح بھی اور استغفار بھی اس لیے اس مبارک دعا میں اس میں اعظم کی تاثیر آ گئی ہے اچھا آپ اپنے وظیفے کی طرف واپس آتے ہیں یہ وظیفہ اس امت کے عظیم فقیر اور محسن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف کی کئی کتابوں میں موجود ہے مثلا مصنف ابن ابی شہبہ تبرانی اور بہکی وغیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی بندے نے گناہ کیا اور پھر ان دو آیات کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو اسے ضرور مغفرت عطا کر دی جاتی ہے یعنی اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے پہلی آیت تو وہی سورہ آل عمران آیت 135 اور دوسری آیت سورت النساء 110 ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله ترجمہ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ تعالی سے استغفار کرے یعنی اللہ تعالی سے مغفرت اور معافی مانگے تو وہ اللہ تعالی کو بخشنے والا مہربان پائے گا سبحان اللہ کتنا آسان وظیفہ ہے آج ہی کوشش کر کے دونوں آیات کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں جب بھی گناہ اور غلطی ہو وضو کر کے نماز ادا کر کے ان دو آیات کو توجہ سے پڑھیں اور پھر سچے دل سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی پکی امید رکھیں ویسے بھی استغفار سے پہلے ان دو آیات کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ استغفار میں زیادہ تاثیر آ جائے گی اور وضو کرنا اور نماز ادا کرنا بھی کچھ ضروری نہیں مگر بہت بہتر ہے یہ آیات مبارکہ آئی تو ایک اور بات سامنے آ گئی ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے صورت النساء کی اس آیت 110 کو بھی رمسال کے جہادی مفہوم کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں یا عمل سو کہ جو شخص کوئی برا کام کرے تو اس برے کام کی مثال یہ دی کہ مثلا جہاد کی فرضیت کا انکار کرے اور او یظلم او یظلم نفسہ یا اپنے نفس پر ظلم کرے کی مثال یہ دی کہ نماز با جماعت ادا نہ کرے ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اگر وہ سچے دل سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالی نے معافی اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن شریف کی تعلیم میں رخنا ڈالنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ روح تعلیم اڑا دی جائے مثلا جہاد فرض قرار دیا گیا ہے ایک جماعت پیدا ہو کہ وہ جہاد کی فرضیت کو اڑا دے تو یہ یا عمل سو ان میں داخل ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم کی صورت کو توڑ دیا جائے تو یہ یغل منفسہ ہوگا مثلا کوئی شخص باجماعت نماز پڑھنے میں نقص یعنی کمی کو تائی پیدا کر دے ان دو جرموں کا مرتکب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا